ان شکر تم اس پر شکر کریں گے اللہ اس میں اس نیکیوں میں اضافہ فرمائے گا ناقدری نہیں کرنی چاہیے تھوڑی سی ناقدری سے اللہ محروم کر دیتے ہیں شکر سے اللہ عنایت فرما دیتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ سلسلہ چلتا رہے ہم اخیر تک پڑھتے رہیں پڑھاتے رہیں تو ہم اللہ کی طرف متوجہ بھی رہیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں ہمارے حساب میں جو آپ کی کلاس کی کتاب ہے میرے پاس وہ مشکات جلد ثانی ہے گزشتہ سال بھی میں نے پڑھائی بھی ہے لکھوائی بھی ہے گزشتہ سال کے عالیہ دوم کے ساتھیوں کو اس کی ریکارڈنگ موجود ہے یا نہیں ہے ہمیشہ موجود ہے ٹھیک ہے تو میرا ارادہ یہ تھا کہ گزشتہ سال ہم آدھے آدھی کتاب سے بھی بہت کم پڑھ سکیں کتاب النکاح کتاب الفلاق کتاب الجہاد کتاب کابلا تک تھوڑا سا کتاب الفتن سے بھی پڑھ لیا تھا تو میرا ارادہ ہے کہ آپ جو میں نے لکھوایا ہے وہ آپ دوبارہ سن کر لکھ لیجیے ٹھیک ہے اور جو پچھلے سال نہ پڑھا سکا وہ اس سال آپ کو پڑھا دیں کتاب الفتن سے ہم شروع کر لیں یا کسی اور جگہ سے ہم شروع کر لیں یہ آپ ریکارڈنگ سنتے رہیں سب ساتھیوں کے لیے ٹھیک ہے یہ پھر موقع ملا تو انشاءاللہ دہرائی بھی کر دیں گے جو آپ لکھ چکے ہیں اس میں سے انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ بھی لیتے رہیں گے ساتھ ساتھ انشاءاللہ چلتے رہیں گے آج ہم بسم اللہ کر لیتے ہیں اگر سب ساتھیوں کے لیے یہی مناسب لگتا ہے کہ ہم کسی اور جگہ سے پڑھ لیں کسی شروع سے نہ پڑھیں شروع سے آپ لکھ لیں گے ریکارڈنگ سن لیں گے تو کل سے انشاءاللہ پھر ہم انہیں بتا دوں گا کہ کون سی جگہ سے پڑھنا ہے کتاب الفتن سے پڑھنا ہے کون سی جگہ سے پڑھنا ہے انشاءاللہ کل سے میں آپ کو پھر بتا دوں گا ٹھیک ہے ابھی صرف بسم اللہ کر لیتے ہیں دعا پڑھ لیجئے میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد ومولانا محمد النبي الأمي في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي في آخر كلامنا کل سے انشاءاللہ اسی ٹائم کلاس ہوا کرے گی اور یہ اصول شاشی کی جو میری کلاس ہے دوم وہاں پہ کون ہے جو نگران ہے کلاس کی نگران کون ہے ان سے کہیے گا مجھ سے رابطہ کر لیں اور یہ عالمیہ والوں سے بھی کہہ دیجیے رابطہ کر لیں پھر ان کی ترکیب بھی بنا لیں گے کلاسز کی اچھا ہم کا اقبال ہے ٹھیک ہے تو وہ میرے خیال میں انہوں نے ابھی تک وہ گروپ نہیں بنایا اس شاشی کا تو اسے کہیے گا رابطہ کر لیں ٹھیک ہے السلام علیکم زکاری سے